باب چھ تبارک اقل اوول آفس سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹوکول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اس جگہ سے واقفیت کا عنصر بے حد نمایاں تھا وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا اور اس کے بعد ہونے والے تمام ریچول سے بھی واقف تھا وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا کئی وفود کا حصہ بن کر لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہا بلایا گیا تھا اسے بٹھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا وہ پندرہ منٹ کی ایک ملاقات تھی جس کے اہم نکات وہ اس دن ذہن میں دہرا رہا تھا وہ امریکہ کے کئی سے دور سے مل چکا تھا لیکن وہ صدر جسے ملنے آیا تھا خاص تھا کئی حوالوں سے وال کلاک پر ابھی نو بج کر پچپن منٹ ہوئے تھے صدر کے اندر آنے میں پانچ منٹ باقی تھے اس سے پہلے نو بج کے چھپن پہ ایک ویٹر اس کو پانی پیش کر کے گیا تھا اس نے گلاس اٹھا کر رکھ دیا تھا نو بج کر ستاون پہ ایک اور اٹینڈنٹ اسے کافی سرو کرنے آیا تھا اس نے منع کر دیا نائن ففٹی نائن پہ اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا سالار اٹھ کھڑا ہوا اوول آفس کے دروازے سے اس کمرے میں آنے والے اب پتہ نہیں سوری یہ نائن ففٹی سیون کو ستاون ہی کہتے ہیں but anyways nine fifty nine پہ اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا سلار اٹھ کھڑا ہوا اوول آفس کے دروازے سے اس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا وہ دو ہزار تیس کا امریکہ تھا بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دو چار ایک کمزور ملک جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی کچھ میں نسلی فسادات اور ان سب میں امریکہ کا وہ پہلا صدر تھا جس کی کابینہ اور تھنک تھنک ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب برابر ہو چکی تھی اس کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی گورنمنٹ بھی اندرونی خلف خلف شکار خلفشار کا شکار تھی لیکن یہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اس سے ملاقات کر رہا تھا امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحران کے دوران اپنی بین الاقوامی پوزیشن اور ساکھ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا اور ایس آئی ایف سربراہ سے وہ ملاقات انہی کوششوں کا ایک حصہ تھی ان آئینی ترامیم کے بعد جو امریکہ کو اپنے ملک کی حیثیت کو مکمل طور پر ڈوبنے سے بچانے کے لیے کرنی پڑی تھی اپنی تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی اس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے ڈاکٹر کی ویلیو کو ڈالر کی ویلیو کو کسی ایک جگہ روکنا ہو گیا تھا اور کرنی پڑی تھی اور مسلسل گرتی ہوئی کرنسی کو استحکام دینے کے لیے امریکہ کو تین مہینے کے دوران تین بار اس کی ویلیو خود کم کرنی پڑی تھی صرف ایک ادارہ تھا جو اس مالیاتی بحران کو جھیل گیا تھا لڑکھڑانے کے باوجود وہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا نہ ہی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی نہ بیل آؤٹ پیکیجز مانگے تھے اور وہ ایس آئی ایف تھا پندرہ سال میں وہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے طور پر اپنی شاندار ساکھ اور نام بنا چکا تھا اور امریکہ اور بہت سے دوسرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے اداروں کو ضم کر کے اپنی چھتری تلے لا چکا تھا اور وہ چھتری مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مخاسمت اور مغربی حکومتوں کے سخت ترین امتیازی قوانین کے باوجود پھیلتی چلی گئی تھیں پندرہ سالوں میں ایس آئی ایف نے اپنی بقا اور ترقی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں اور ان میں سے ہر جنگ جو مکھی تھی لیکن ایس آئی ایف اور اس سے منسلک افراد ڈڈے رہے تھے اور پندرہ سال کی اس مختصر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگر مچھ اب ایس آئی ایف بھی تھا اور اپنی بقا کے لیے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکا تھا یورپ اور ایشیا کی اس کی بڑی مارکیٹیں تھیں لیکن یہ افریقہ تھا جس پر ایس آئی ایف مکمل طور پر قابض تھا وہ افریقہ جس میں کوئی گورا دو ہزار تیس میں ایس آئی ایف کے بغیر کوئی مالیاتی ٹرانزیکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا افریقہ ایس آئی ایف کے ہاتھ میں نہیں تھا سلار سکندر کے ہاتھ میں تھا جسے افریقہ اور اس کے لیڈرز نام اور چہرے سے پہچانتے تھے پچھلے پندرہ سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کرتا رہا تھا اور اس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے اور ایس آئی ایف کی مشن سٹیٹمنٹ پر یقین رکھنے والے جو یہ جانتے تھے جو کچھ ایس آئی ایف ان کے لیے کر رہا تھا اور کر سکتا تھا وہ دنیا کا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا ایس آئی ایف افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود وہاں سے نکال نکلا نہیں تھا وہ وہیں جمع اور ڈٹا رہا تھا اور اس کی وہاں بقا کی بنیادی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی مقامی صنعتوں اور صنعت کاروں کو نہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہا تھا بلکہ انہیں اپنے وسائل سے اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کر رہا تھا پچھلے پندرہ سالوں میں ایس آئی ایف کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک سٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ایس آئی ایف کا سہارا لینا پڑا تھا سرار سکندر سے افاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور اس کی یہ پہچان بین الاقوامی تھی افریقہ کے مالیاتی نظام کی کنجی ایس آئی ایف کے پاس تھی اور سلار سکندر کے دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور ورلڈ بینک کو فنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اسے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کر رہا تھا ورلڈ بینک اس سے پہلے ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بری طرح لڑ کھڑا رہا تھا یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران کا شکار تھا دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کے ساتھ بازاری کا شکار تھے اور اس افراتفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی معیشت کی پرواہ تھی اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنا اب نہ صرف ناممکن ہو گیا تھا بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعد اب یہ بیکار بھی ہو گیا تھا ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعمالی قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھیں اور کئی جان چھڑا چکی تھیں اقوام متحدہ کا وہ چارٹر جو اپنے ممبران کو ورلڈ بینک کے ادارے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند تھا اب ممبران کے عدم توازن اور عدم دلچسپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھا جو بین الاقوامی برادری میں سینکڑوں سالوں سے چلے آنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پروئے رہنے پر مجبور کر سکتا تھا دنیا بدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جا رہی تھی اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری کوشش کے لیے امریکہ کے صدر نے ایس آئی ایف کے سربراہ کو وہاں بلایا تھا ایوان ہاکنس نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اس پرانے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مدبانہ اور بہت باوقار انداز میں کھڑا تھا سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ رہا تھا سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں پرانی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی ایس آئی نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا انضمام اس کے ادارے کو کھا کھا کر کیا تھا اور اس انضمام کے بعد ایوان کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا وہ آج امریکہ کا صدر تھا لیکن وہ ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے ریکارڈ میں ایک داغ کے طور پر موجود تھی یہ ایوان کی بدقسمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اسی پرانے حریف کی مدد لینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا وہ اس کے دوران صدارت میں اسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا یہ اس کے ایسا ساتھ تھے سالار کے نہیں وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا اس کا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا سالار سکندر چہرے پر ایک گرم جوش مسکراہٹ کا نکاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گولف کورس پر مل رہے تھے سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کا جواب اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ صافحہ کرتے ہوئے دیا تھا دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی جو اچھا تھا اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنے نشست سنبھال کر بیٹھ گئے تھے وہ دن آن ون ملاقات تھی سوری وہ ون آن ون ملاقات تھی کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں ان دونوں کا سٹاف نہیں تھا اور اس ون آن ون ملاقات کے بعد ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس کے لیے اس کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں بیٹھے دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے منتظر تھے اس ملاقات سے پہلے ان دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی اور اس ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کرتے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی امریکہ ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں ایس آئی ایف کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسنا چاہتا تھا خاص طور پر افریقہ میں اور اس کے لیے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا اختیار کر رہا تھا مگر اس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا امریکہ کا ایجنڈا ایس آئی ایف کے ایجنڈے سے مختلف تھا اور اس ملاقات میں سالار سکندر کو خیر رسمی انداز میں آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروائی تھی امریکہ ایس آئی ایف کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اس فریم ورک پر تیار ہوا تھا یہ جی، وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نوک پر کسی سے کچھ بھی کروا سکتا تھا یہ انتشار کا شکار ایک کھوکھلا ہوتا کھوکھلا ہوا ہوتا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یا برے نتیجے کے ساتھ پہلے سے مشروط تھا میٹنگ کا نتیجہ ویسا ہی نکلا تھا جیسا ایوان کو توقع تھی سالار سکندر کو ایس آئی ایف کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا نہ ہی امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا اس فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا لیکن ایس آئی ایف کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا دو مگر مچھوں کے درمیان دشمنی ہو سکتی تھی دوستی نہیں مگر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے برے بڑے محتاط اور پرامن طریقے سے اپنی اپنی حدود میں اور اس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جسے ایوان نے اتفاق کیا تھا سالار سکندر سے انہیں جیسے جواب کی توقع تھی انہیں ویسا ہی جواب ملا تھا ایس آئی ایف کو اب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی جو زیادہ لچکدار رویے کا حامل ہوتا اور زیادہ سمجھدار بھی سکندر میں دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی یہ ایوان کا اندازہ تھا سی آئی اے کو ایس آئی ایف کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز کو ہٹانے کے لیے احکامات دے دیے گئے تھے اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا اس سے پہلے ایوان نے سلار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکہ نے باقاعدہ طور پر ملک میں ہونے والی مالیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے نہ صرف ایس آئی ایف کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا بلکہ ایس آئی ایف کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا جس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجود دے دی تھی ایوان ہاکنز کو اس اعلان کے وقت ویسی ہی تزہیک محسوس ہو رہی تھی جتنی اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب اس کے مالیاتی ادارے کا انضمام ایس آئی ایف کے ساتھ ہوا تھا اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا اسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی اس دفعہ اسکرین سے غائب ہونے والا اس کا پرانا حریف تھا وہ نہیں حشام نے پہلی بار اس لڑکی کو سویڈن میں دیکھا تھا اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن برائے پناہ گزین U N H C R کہ ایک کیمپ میں کسی پناہ گزین گھونگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اسے کچھ سمجھاتے ہوئے وہ پاکستانی یا انڈین تھی حشام نے اس کی نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر اس سے اس سے اس کا نام پتہ چل گیا تھا بے حد معمولی شکل و صورت کی ایک بے حد دبلی پتلی گھنے بالوں والی سانولی رنگت کی ایک دراز کامت لڑکی اس کا پانچ فٹ سات انچ قد اس کی واحد خصوصیت لگی تھی اس پہلی ملاقات میں حشام کو وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے حشام کی طرف متوجہ ہوئی ایک ساتھی کارکن کے طور پر اس سے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہیلو اور حال چال پوچھا اس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دیا دونوں نے بیک وقت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کرایا وہ کیئر کی ورکر تھی وہ ریڈ کراس کا اور وہ دونوں یو ایس اے سے آئے تھے رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے ان کی دوسرے ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی لکڑی کے عارضی بات رومز کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر وہ آج بھی پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا ایک لوڈر گاڑی میں دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان رسمی الیک سلیک کی تیسری ملاقات لمبی تھی وہ ایڈ ورکرز کے ایک ڈنر ڈنر میں ملی تھی ملے تھے ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں دونوں دس منٹ تک اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے وہ پاکستان سے تھی وہ بحرین سے وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں وہ فنانس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ سوشل سائنسز کی اور ان دونوں کے درمیان صرف ایک چیز مشترک تھی رفاہی کام جس سے وہ دونوں اپنی نو عمری سے وابستہ تھے ان دونوں کا نصابی سی وی اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کی غیر نصابی سرگرمیاں میں گزارے ان دس منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھا اور جانا تھا اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی نہیں تھے لیکن حشام کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے اور بھی سوال کرتا وہ قوت گوائی رکھتی تو وہ کر ہی لیتا اس کے ساتھ کھڑے سے سوچا تھا اس سے اس شام اتنی ہی دلچسپ لگی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے اس کوریڈور سے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ایڈ ورکرز میں سے ایک نوجوان دونوں کو جانتا تھا اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہیلو کہا اور ساتھ حال احوال دیافت کیا وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے بیک وقت اس کی ہیلو کا جواب دیتے ہوئے جواباً اس کی خیریت دریافت کی اور پھر دونوں نے بے فخت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا گنگ ہو کر اور پھر دونوں کہکا لگا کر ہنسے تھے اور ہنستے ہی گئے تھے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان کے پاس اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں تھا کوئی اور نہیں تھا ان دونوں کا پہلا تعارف خاموشی نے کرایا تھا اور وہ خاموشی ہمیشہ ان کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی وہ جیسے ان کا سب سے دلچسپ کھیل تھا جب ایک دوسرے سے کچھ بھی خاص کہنا ہوتا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے لگتے ہنستے کھلکھلاتے بوجھتے پھٹکتے سمجھتے کیا کھیل تھا وہ اس وقت یونیورسٹی میں نو وہ اس وقت یونیورسٹی میں نو نو وار تھے حشام کو حیرت تھی ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں کیوں نہیں ہوئی وہ دونوں ایک جیسے رفاہی ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والی ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے بائے ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے نیو یارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا وہ دو مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہے تھے رہتے تھے کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹ سے ہٹ کر بھی ہونے لگا وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والے اکثر محفلوں میں اسے بھی مدعو کیا جاتا تھا اس کی ماں ایک فلسطینی نسرات نساد ڈاکٹر تھی اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا دو بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی رفاہی کاموں میں دلچسپی حشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی اور جو حشام کے باپ سے شادی کے پہلے ریٹ کراس ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپس میں اکثر امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے اور عطیات تک محدود رہ گیا تھا مگر حشام نے اپنی ماں فاطمہ سے شوق وراثت میں لیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمتر لگا تھا وہ اپنی کم عمری میں جن رفاہی پروگراموں کے ساتھ منسلک رہی تھی بہت ایسا بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا اس سے مل جل کے آغاز ہونے کے بعد ہر شام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد مشترکہ چیز نہیں تھی مشترک چیز نہیں تھی اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترکہ تھیں اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں خصوصیات بھی دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین تھے اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے حشام کی پوری زندگی مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھیں نہ ان سے دوستیں لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکے سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا لیکن اسے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھی ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی نہ وہ حسین تھی نہ اسٹائلش نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں شانے چت کر دیں لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچتی تھی نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے وہ سادہ سی جینس اور کرتیوں میں اکثر دیگر جدید تراش خراش کے لباس اور سٹائلش جوتوں والی لڑکیوں کے سامنے حشام کو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی تھی خود میں مگن دوسروں سے بے نیاز کالر ڈکرتیوں اور شرٹس میں سر کے بال جھوڑے کی شکل میں باندھے اپنی لمبی پتلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہراتی وہ ہمیشہ اسے فون یا ٹیبلٹ ہاتھ نہ پکڑے اپنے حال میں مگن ملتی تھی ان بہت سی دوسری لڑکیوں کے برعکس جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی حشام عرب تھا عورتوں کی عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود جو کے باوجود داداؤں ہی سے گھائل ہونے والا پتہ نہیں کیا لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی ادا سرے سے تھی ہی نہیں اس کے باوجود وہ گھائل ہو رہا تھا میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے عورت نہیں حشام نے پہلی بار اسے باہر کھانے کی دعوت دی تھی اور بل کی ادائیگی کے وقت اسے پرس نکالتے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا تھا وہ مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس سے بولی اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اس سے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا اس لیے یہ میرے حصے کا بل اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے حشام سے کہا تھا مسکرائی وہ اب بھی تھی حشام چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا وہ بڑا مہنگا ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ اسے لے کر آیا تھا اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کر بل خود ادا کرتا تھا تو اسے اس لڑکی کی طرف سے بہت ناز برا اور مصنوعی حیرت اور گرم جوشی سے بھرپور شکریہ وصول ہوتا تھا مگر آج کچھ خلاف توقع چیز ہوئی تھی چیز ہو گئی تھی ریسٹورنٹ مہنگا تھا میں اس لیے کہہ رہا تھا وہ جمع حشام کو اکیلے بھی اکیلے میں بھی دانت پیسنے پر مجبور کر رہا تھا اس نے زندگی بھر کبھی کسی عورت کو ایسی توجہ نہیں دی تھی شکریہ لیکن میں بہت امیر ہوں اس لڑکی نے جواباً مسکراتے ہوئے اس سے کہا اس کا مطلب ہے تم میرا بل بھی دے سکتی ہو پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کہا بل نہیں دے سکتی لیکن بل دینے کے لیے ادھار دے سکتی ہوں وہ جواباً اس سے بولی تو مہربانی کرو اور دے دو ہشام نے اسی روانی سے کہا وہ پہلی بار الجھی اسے دیکھا پھر اس اس نے نے اپنے پرس سے بل بل کی کی بقایا رقم رقم نکال کر کر طرف بڑھائی وہ پکڑ رکھ کر اسے طے کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھا دیا اس لڑکی نے اتنی دیر میں اپنا بیگ کھول لیا وہ اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی چند لمحے گود میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اس نے چھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اس کے بعد قلم میز پر ڈائری رکھ کر اس نے اس ڈائری میں اس رقم کا اندراج کیا جو اس نے کچھ دیر پہلے ہشام کو ادھار دی تھی پھر اس نے قلم اور ڈائری دونوں حشام کی طرف بڑھائے اس نے کچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑی اور پھر اس سے کہا یہ کیا ہے لیکن سوال کے ساتھ ہی اسے پہلی نظر ڈائری پر ڈالتے ہی جواب مل گیا تھا وہ اس کے دستخط اور اس رقم کے سامنے وہ اس کے دستخط اس رقم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اس نے ادھار دی جانے والی رقم لکھی تھی چند لمحوں کے لیے اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا وہ اب اپنے کلاسز اتار کر انہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگا رہی تھی معمول کی طرح خود میں محف اور اسے نظر انداز کیے یوں جیسے یہ سب روز مرہ کی بات تھی حشام نے قلم سنبھال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے پلٹ کر بڑے تجسس سے لیکن محفوظ ہونے والے انداز میں دیکھا وہاں چھوٹی بڑی رقموں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام نہیں تھا صرف دستخط تھے مختلف تاریخوں کے ساتھ لیکن کہیں بھی ادائی والے حصے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائی نہیں کی گئی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنے حساب کتاب رکھنے والی ہو ہر چیز کا حساب رکھتی ہو ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی اور معاملات میں تو شفا شفافیت ضروری ہوتی ہے اس لڑکی نے جواباً اطمینان کے ساتھ کہا وہ اب اسے ڈائری اور قلم لے کر واپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی ڈائری سے تو لگتا ہے تم واقعی بہت امیر ہو اتنی دریا دلی سے کس کو قرض دے رہی ہو ٹیبل سے اٹھتے ہوئے حشام نے اس کو کوریدا وہ بات گول کر گئی اس کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اسے زیادہ کریتا اگر اس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یاد رہ گئے تھے وہ اس دستخط کے انداز سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مرد کے دستخط تھے ایک ہفتے بعد اس سے لڑکی کو وہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں ادائی کے حصے میں اپنا دستخط ادا شدہ کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس سے ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھی وہ ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع سے اس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائی نہیں تھی لیکن ادھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا چھوٹی بڑی رقمیں لیکن بار اس سال تمہیں کوئی ادھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں حشام نے جیسے بڑے فخری انداز میں کہا اس نے مسکرا کر اسے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لیے نوٹوں کو حشام کے سامنے گنا اپنے پرس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر حشام کو واپس کیے کیونکہ اس نے بڑے نوٹوں میں رقم واپس کی تھی اور اس کے کچھ پیسے بچ رہے تھے چھوڑو اسے رہنے دو حشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی اتنے بڑی رقم نہیں ہے یہ اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے یا ایک برگر اس نے بڑے اطمینان سے جواباً کہا وہ ہنسا تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو میری ماں کہتی ہے پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے اس نے جیسے ایک پر پھر حشام کو لاجواب کیا تھا ذرا سی شرمندگی دکھائی بغیر اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی حشام نے اسے چھیڑا انشاءاللہ اس نے جواباً اتنے اطمینان سے کہا کہ حشام کو ہنسی آ گئی تھی ہنسنے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی تو میں برا تو نہیں لگا اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اسے پوچھا کیا میرا ہنسنا نہیں مجھے کیوں برا لگے گا تم کیا مجھ پر ہنستے تم کیا ہنستے تھے ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا ہے کوئی وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی تم نام بتانا نہیں چاہتی وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا ہاں وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا پھر اس نے کہا بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی میں اسے انکار نہیں کر سکتی حشام عجیب طرح سے بے چین ہوا پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا پیسے ہی نہیں میں ہر معاملے میں اعتماد کرتی ہوں اس پر چھوڑو اسے رہنے دو حشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے یا ایک برگر اس نے بڑے اطمینان سے جوابند کہا وہ ہسا تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب رکھتی ہو کرتی ہو میری ماں کہتی ہے پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے اس نے جیسے ایک بار پھر حشام کو لاجواب کیا تھا ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر ہنستا تو تم باقی بہت امیر ہو جاؤ گی ہشام نے اسے چھیڑا انشاءاللہ اس نے جواب اور اتنے اطمینان سے کہا کہ ہشام کو ہنسی آ گئی تھی ہشام کے بعد سوری ہنسنے کے بعد ہشام کو احساس ہوا کہ مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی تمہیں برا تو نہیں لگا اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اس سے کہا پوچھا کیا میرا ہنسنا نہیں مجھے کیوں برا لگے گا تم کیا مجھ پر ہنسے تھے ہشام نے سر کھجایا لڑکی سیدھی سے سوال ٹیڑھا تھا جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو یہ کون ہے اس نے بھی اس سے ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا ہے کوئی وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی تم بتانا نہیں چاہتی نام وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا ہاں وہ چند دمہے کے لیے چپ رہا پھر اس نے کہا بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی میں اسے انکار نہیں کر سکتی حسام حشام عجیب طرح سے بے چین ہوا پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو اس طرح کا مشورہ دیا تھا پیسے ہی نہیں میں ہر معاملے میں اعتماد کرتی ہوں اس پر اس نے بڑے آرام سے کہا تھا حشام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی اس شخص کا تعارف بھی حشام سے بہت جلد ہو گیا تھا تالیوں کی گونج نے حمید سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پہ توڑا تھا روسٹرم کے پیچھے کھڑے چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے شور کے تھمنے کا انتظار کیا وہ ایم آئی ٹی کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ کا اجتماع تھا اور وہاں آغاز کرنے والے مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا پچھلے سال وہ ایم آئی ٹی کے گریجویٹنگ میں شامل تھا سیلون سیلون آف مینجمنٹ سے امتیازی کامیابی کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک اور اس سال میں سے ایک اور اس سال وہ یہاں گریجویٹنگ سے خطاب کر رہا تھا ایم آئی ٹی وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال میں اعزاز کے قابل سمجھا تھا لیگ آئی وی وائی کی چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا چوبیس سال کی عمر میں حمین سکندر پچھلے تین سالوں کے دوران دنیا کے بہترین منتظموں میں سے ایک مانا جا رہا تھا اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیچ سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کے نام سے اس کے ڈیجیٹل فنانس کمپنی نے پچھلے تین سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی دنیا کے ایک سو پچیس بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے باقاعدہ کلائنٹس تھے اور ڈیڑھ ہزار چھوٹے ادارے بال واسطہ اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور یہ سب تین سال کی مختصر مدت میں ہوا تھا جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں مصروف تھا ٹریڈ این آئیڈیا کا تصور بہت دلچسپ اور منفرد تھا اور ایک عام صارف کو وہ ابتدائی طور پر کسی ہنسوں کا کھیل جیسا لگتا اس کی ابتدا بھی حمین سکندر نے بہت چھوٹے پیمانے پر کی تھی ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا ایک ایسا کوئی آئیڈیا فروخت کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو سرمایہ چاہیے تھا یا کسی کمپنی کی سپورٹ اور یا وہ یا پھر وہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار تھے لیکن کاروباری لیکن کاروبار اور کاروباری دونوں بے حد مختلف تھے تھے اس ویب تین اے کیٹیگری بی اور سی کیٹیگری ہر کوئز میں بیس سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک ورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا اور وہی نمبر اس کاروبار کرنے والے کی آئی ڈی تھی کیٹیگری ایک کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں معین مدت کے لیے تھا کیٹیگری بی اور سی اس سے آسان تھے اور نہ کسی خاص مدت تک محدود تھے اور نہ ہی ان میں سے ناک آؤٹ ہونا تھا یہ اس تین کیٹیگری کی وجہ کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر خود کار انداز میں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی جو ایک کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ بی کے کوئز میں حصہ لیتا اور جو بی میں آگے نہ جا پاتا وہ سی میں اور جو سی میں ابھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کی طرف سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے ٹریڈنگ اس کا کام نہیں ایک کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے وہ گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی پہلے مرحلے میں ہمین پانچ بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پاتا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آئیڈیا لے کر آنے والوں کے آئیڈیاز سنیں اور اس پر ان سے بات چیت کریں اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض نہیں ٹی اے آئی کو ایک مخصوص فیس فیس ادا کرنی تھی اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور وہ اسے خریدنے اس میں سرمایہ کاری کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہوتے تو کیٹیگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی خرید و فروخت بھی اسی فارمولہ کے تحت ہوئی تھی اگر وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں کے آئیڈیاز کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے ذریعے اپنی پسند کسی ایک جیسے آئیڈیا پر شراکت داری کر سکتے تھے اور اگر ایسا کوئی اشتراک کسی آئیڈیا کو عملی شکل میں ڈھال دیتا تو ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اس اشتراک کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کرتا کیٹیگری سی اس سے بھی آسان تھی وہاں کاروبار کے لیے آنے والے ٹریڈرز اپنے آئیڈیاز کو بارٹر آئیڈیاز کو بارٹر بھی کر سکتے تھے یعنی کسی بھی ٹریڈر کو اگر دوسرے کا آئیڈیا پسند آتا اور اسے نقد سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس آئیڈیا کے بدلے کچھ اور خدمات مہارت یا پروجیکٹ اسے پیش کر سکتا تھا وہ ایک بنیادی سا فارمولا تھا جو ہمی نے صرف ذہانت کو کیش کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور اپلائی کیا تھا پہلی بار اس کی کلائنٹ بننے والی پانچ سے تین تین کمپنیز کو کو وہاں پہلے مہینے میں ایسے آئیڈیاز پسند آ گئے تھے جن کی فروخت انہوں نے ہائر کر لیا تھا تین سال پہلے کلائنٹس اور ٹریڈرز کے ایک محدود تعداد سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان ابتدائی کاروبار سے بہت آگے بڑھ چکی تھی اور اب خود ٹریڈ اینڈ آئیڈیا پر آنے والے ٹریڈرز سے ایسے آئیڈیاز اور بزنس لے لیتی جس میں انہیں دمخم نظر آتا اور اپنے بڑے کلائنٹس کی ضرورت اور دلچسپی کے مطابق مختلف آئیڈیاز اور پروجیکٹس انہیں شیئر کر دیتی ٹریڈ اینڈ آئیڈیا نے پچھلے تین سال میں تین سو ایسی نئی کمپنیز کی بنیاد رکھے تھے جن کے آئیڈیاز ان کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد بہت مختلف بین الاقوامی کمپنیز نے ان آئیڈیاز میں سرمایہ کاری کی تھی ٹریڈ اینڈ آئیڈیا سے ملنے والے آئیڈیاز زیر تکمیل پانے والے پروجیکٹس کی کامیابی کا تناسب نوے فیصد تھا دنیا کے سو بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے آئیڈیاز گھر بیٹھے آن لائن نامور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دے رہا تھا وہ پلیٹ فارم نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اب انہی کیٹیگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹیگری کا اضافہ کر چکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنے خسارے میں جانے والی company business business set set up up اور پروجیکٹ بیچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کا تخمیہ بھی کروا سکتا تھا امین سکندر کا نام دنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا اس کی کمپنی کاروبار کے نئے اصول لے کر آئی تھی اور ان نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی اکثر لوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں ہو سکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا رول ماڈلز اور رول ماڈلز اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں میں نے اپنی زندگی میں دلچسپی سے صرف ایک کتاب پڑھی ہے اور وہ میرے باپ کی آٹو بایوگرافی یعنی کہ سوانح عمری تھی وہ بھی بارہ سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیپ ٹاپ میں اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے میرے باپ کی آٹو بایوگرافی کی بہترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو کوئی آئیڈیل کوئی رول ماڈل نہیں ہے اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لکی ہے کہ اسے کسی سے متاثر ہو کر اس جیسا نہیں بننا پڑا زندگی گزارنے کے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز ان کے بچپن اور جوانی گزارنے کے لیے رہنما رہے وہ کہتا جا رہا تھا میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ کیا تھا کہ مجھے متاثر ہونا ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا متاثر کرنے جیسا مشکل کام کر کے دکھانا ہے دیکھنا ہے وہ کہہ رہا تھا میرا تعارف کراتے وقت وہ ساری چیزیں گوائی گئی جن سے آپ سب کے سانس رک جائیں آنکھیں چھپکنا بند ہو جائے منہ کھلے رہ جائے میں نے کس عمر میں کیا کر دیا میں کس عمر میں کیا اس عمر اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا دنیا کے دس بہترین منتظم میں میں کس نمبر پر ہوں دنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلائنٹ ہیں آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کامیابی سے متاثر نہیں ہوا یہ سب سن کر بھی تو مجھے حیرت ہوگی وہ رکا جیسے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے حقائق شامل نہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں میں نظر نہ آنے لگوں گا اور میری تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر با اثر ترین افراد کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا مجمع اب اس کے حصے مزاق کو نہیں اس کے الفاظ کو سراہ رہا تھا ایم آئی ٹی کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس سے یہ بات کہتے ہوئے میں احمد لگوں گا کہ ان چیزوں کا دوبارہ تعین کرے جو ہمارے لیے متاثر کن ہونا چاہیے میں دس سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا مجھے میری فیملی کو کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت ہے میں نے اگلے چھ سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یاداشت کھوتے ہوئے اس پچہتر سال کے بوڑھے نے اپنے دس سال کے پوتے کو دی ایم آئی ٹی بھی نہیں سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے میں ہمیشہ سوچتا تھا اب اس اس سب کا فائدہ کیا تھا مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا دادا کے پاس نہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا دس سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی کل کبھی نہیں آتا جو بھی ہے آج ہے اور آج کا بہترین مصروف اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے کل چانس ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے اسے تقریر ختم کر دی تھی اور پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا تالیاں بجاتے ہوئے وہ جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنار کے ساتھ آخری سرجری تھی وہ اس کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کے اسسٹنٹ کے طور پر وہ آخری سرجری اس کی زندگی کی سب سے اہم سرجری تھی وہ پانچ سالہ ایک بچہ تھا جو سیڑھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کوما میں گیا تھا اور اب اسے سرجری کی ایمرجنسی میں ضرورت پڑی تھی اس کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے دو سالوں سے کام کر رہا تھا وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سرجنز میں سے ایک تھے اور جبریل ان کا پسندیدہ ترین اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کی سرکل ڈاکٹرز کے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی وہ یہودی النسل تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہی خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا وہ مزاجن بے حد اکھڑ اور تیکھے مزاج کے تھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے خاص طور پر کسی مسلمان کے اور وہ بھی ایشیائی نسل کے اس کے باوجود جبریل سکندر ان کا چہیتا تھا کہیں نہ کہیں وہ ان میں اپنا آپ دیکھتے تھے اس کی یکسوئی اس کی مہارت کو اور یہ بات اس ہاسپٹل میں سب کو پتا تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈا رکھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے اتنا ہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا نیورو سرجن کے طور پر ان کا ان کا اگر دنیا میں بچتا تھا تو وہ اس قابل تھے اپنی کے باوجود انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی دو کتے اور دو بلیاں پالی تھیں اور ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری تھی اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنی پہلی ملاقات میں پہلا مشورہ یہی دیا تھا تم اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہو اس لیے شادی مت کرنا اپنے پروفیشن اور کیریئر کو فوکس کرنا دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے شادی کر سکتا ہے لیکن دنیا کا ہر شخص دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا انہوں نے جبریل کو نصیحت کی تھی جو اس نے مسکرا کر سنی تھی اور اب اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مزاج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا تمہارا ہاتھ مسیحا تم اچھے ماں باپ کا خون رگوں میں لیے ہوئے ہو اور قرآن کے حافظ ہو اپنی اس مسائی حفاظت کرنا انہوں نے چند دن پہلے اس کے اپارٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا جو اس کی طرف سے ان کے لیے ایک الوداعی ڈنر تھا وہ ان کی بات پر حیران رہ گیا تھا وہ ایک حد متصب اور کڑ قسم کی یہودی تھے ان زبان سے قرآن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جبریل کے لیے ناقابل یقین تھا اور اس کے چہرے اور آنکھوں کی حیرانی نے جیسے اس کے تعجب کو ان تک بھی پہنچایا تھا برے مسلمان برے لگتے ہیں اچھے نہیں وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے جبریل نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہا تھا انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا میں نہ بھی ہوتا تو بھی تم سیکھتے مجھے مجھے خوشی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا انہوں نے جواباً کہا ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی اور کوئی کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنا مہربان ہو سکتے تھے جبریل کو ان کے ساتھ کام کرنا کبھی مشکل نہیں لگا تھا لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ خود ایک سرجن کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جا رہا تھا آپریشن ٹیبل پر لیٹے لیٹے ہوئے ہوئے بچے بچے اس کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کر رہے تھے اپنے طویل میڈیکل کیریئر کے حوالے سے جب ان کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے کچھ اداسی محسوس کی تھی پھر اس نے ڈاکٹر ویزل اور کو اوزار سے اس بچے کا دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں جبریل کو کچھ کھٹکا تھا وہ ان کا ہاتھ چلتے دیکھ رہا تھا لیکن اس سے لگا تھا کچھ غلطی ہوئی تھی اس کا احساس ٹھیک تھا وہ بچہ ہوش میں نہیں آ سکا تھا ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کیریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی عائشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی ہم کہیں مل سکتے ہیں چمکی کہاں تحریر جہاں بھی تمہیں آسانی ہو میں آ جاؤں گا جواب آیا اچھا سوچتی ہوں لفظوں نے کہا کب تک بتاؤ گی اشتیاق سے پوچھا گیا کچھ دنوں تک تامل سے کہا گیا میں انتظار کروں گا وعدے کی طرح دہرایا گیا جانتی ہوں یقین دلایا گیا اور پھر آگے کچھ بھی نہیں یہ جیسے کوئی پہاڑ آ گیا ہو یا پھر کھائی کے نہ لفظ رہے ہو نہ وقت انائر اپنے فون پر انگلیوں سے اسکرول کرتے ہوئے ان میسیجز کے تھریڈ کو دیکھا پڑا یوں جیسے پہلی بار اس گفتگو کو پڑھ رہی ہو یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو اس کی مخروتی خوبصورت انگلیاں دودیا انگلیاں فون کی سکرین پر نہیں جیسے ان لفظوں پر پھسل رہی تھیں سوال جواب اتنے سالوں سے کرتے آ رہے تھے وہ اسی ترتیب میں اور ہر بار گفتگو وہیں جا کر رکتی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی اس سے آگے کے سوال اور جواب دونوں کے پاس نہیں تھے یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ پوچھتے لیکن مہینے میں کم از کم ایک پر کسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے ان کے درمیان اس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہوتا وہ سوال جواب کسی پرانی یاد یا میوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چلتے جیسے ابھی ہوا تھا وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے اور بات وہاں تک آ گئی تھی اور جہاں آ گئی تھی وہاں رک گئی تھی اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لیے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے تھا وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی اور اسے شبہ تھا کہ شاید وہ بھی نہیں کرتا تھا کرتا ہو بہت سارے احساس وہم اور خوش فہمی بھی تو ہو سکتے تھے مگر یہ بھی درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا امریکہ پاکستان دونوں جگہ اسکول کالج کسی بھی جگہ انائے کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنا سکی تھی نہ وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی اور نہ اسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی ایرک بھی ایسا ہی تھا اور یہ زیادہ حیرانی کی بات تھی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا جہاں طرز زندگی بہت مختلف تھی اس کے باوجود انائے کی طرح وہ بھی ریزرو تھا اور جب وہ انائے سے کہتا تھا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تو انائے کو یقین ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہے اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اس کی پچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے ہے بھی تو وہ عنایا ہے تو اس سے اس پر بھی یقین تھا اس دوستی کے باوجود دونوں کے درمیان بھی ہی نہیں تھی شاید اس کی وجہ فاصلہ تھا یا کلچر یا کا وہ مزاج جس سے ایرک بخوبی واقف تھا اتنے سالوں کے بعد بھی تقریباً روز ای میل میسجز یا فون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے باوجود ان کے درمیان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گرد گھومتی تھی کبھی بھی وہ صرف میں اور تم پر نہیں گئے تھے اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کوششوں کا نتیجہ تھا انایا ایک مہینہ پہلے رائش کے لیے امریکہ آئی تھی اور چاہنے کے باوجود اس نے ایرا کو یہ نہیں بتایا تھا بتانے کا فائدہ نہیں نقصان تھا پتہ نہیں کیوں اسے خدشہ تھا کہ اس کے امریکہ جانے پر وہ اس سے ملنے کی پوری کوشش کرے گا اور یہ اس کے لیے اس, اس لیے بہت آسان ہوتا کیونکہ وہ ہمین اور جبریل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا انایا ان دونوں سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے امریکہ آنے کے بارے میں ایرک سے کچھ نہیں کہے ان دونوں نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا ایرک جیسے ان کی فیملی کے لیے ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب آنکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرا نہیں پاتے ارق بہت عرصہ پہلے اس کے امامہ کے درمیان زیر بحث آ چکا تھا عنایت جان چکی تھی وہاں اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل انایا آنکھیں بند کر کے رٹے رٹائے انداز میں گنوا سکتی تھی کیونکہ اس نے یہ سب کچھ امامہ سے لاتعداد پار سنا تھا اور اس نے ماما کی خواہش کا احترام کیا تھا اس نے آہستہ آہستہ ایرک سے دور جانے کی کوشش کی تھی اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے کبھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا لیکن عنایت کا خیال تھا اسے عادت بدل دینی چاہیے جو دونوں کے لیے ایک سٹیج پر آ کر آزاد آزار بن سکتی تھی وہ دونوں زیادہ تر ای میلز اور ٹیکس میسیجز کے ذریعے رابطے میں رہے تھے انایا نے کوشش کی تھی رابطہ کم ہونا چاہیے تعلیمی مصروفیات پروفیشنل ذمہ داریاں ان کے پاس اس کے پاس بہترین بہانوں کے طور پر موجود تھے لیکن اس کے باوجود ایرک سے اس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا اور یہ کمال ایرک کا تھا وہ جڑا رہا تھا اس کی بے اعتنائی بے رخی سرد میری کے باوجود یہاں تک کہ نایا کو شدید قسم کی ندامت ہونے لگی تھی پتہ نہیں شخص میں اتنی برداشت اور تحمل کیسے تھا کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کے جانے اور کم اہمیت پانے پر بھی کوئی اعتراض کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کاموں کا ڈھیر اب ہی کیوں یاد آنے لگا تھا اور نہ ہی یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا اس سے زیادہ مصروف تھا تو کم از کم وہ پروفیشنل مصروفیات کا بہانہ اس کے سامنے پیش نہ کریں وہ ہفتوں اس کی کسی ای میل کسی میسیج کا جواب دی بغیر غائب رہتی اور وہ پھر بھی اس کو ٹیکس میسیجز کے ذریعے اپنا حال احوال اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتا رہتا اور پھر وہ کئی دنوں بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی نہ کسی ٹیکس کسی نہ کسی ای میل کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتی اور وہ اپنی غیر حاضری کا جو بھی بہانہ بناتی وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا چاہے وہ کتنا ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہوتا اور اور اس کی یہ قبولیت جیسے اس کی احساس جرم کو اور پڑھا رہی تھی بچپن میں ایسا نہیں تھا جیسا بڑا ہو کر ہو گیا تھا اتنے سالوں میں نائے میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھی جتنی ایرک میں آئی تھی اور اس کی بہت ہی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ اس کا اسلام قبول قبول اسلام بھی تھا اٹھارہ سال کی عمر میں ایرک سے عبداللہ ہو گیا تھا لیکن وہ آج بھی اب تو سوشل سرکل میں ایرک کہلاتا تھا یا پھر ایرک عبداللہ ان لوگوں کے امریکہ سے آ جانے کے بعد بھی ایرک ان سے رابطے میں رہا تھا وہ اسے بھی ای میلز کرتا تھا اور امامہ کو بھی اور اس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے کہ یاد دہانی کی طرح لگتی تھی حالانکہ اس کی ای میلز میں رسمی گفتگو کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا وہ بھی میڈیسن میں ہی ریزیڈینسی کر رہا تھا ان کی طرح اس کے پروفیشن نے دو مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کو بڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھا تھا اس نے کنگ کنگ ایڈورڈ سے پڑھا تھا اس نے ایرویزونا سے اسے آئی سرجن بننا تھا ایرکو ہارٹ مگر ان کے مشترکہ پروفیشن نے جیسے ان کے لیے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے قبول اسلام کے بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کے دوران وہ چند سال تک گرمیاں گرمیوں پاکستان آتا رہا تھا لیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آنا جانا ختم ہو گیا تھا امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی وہ کبھی بھی اسے پاکستان آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا اور وہ اسے منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی لیکن اس طرح کا ہر سال ان کے پاس آنا امامہ کے خدشات بڑھاتا رہا تھا اور جس سال پہلی بار اس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں انہیں اطلاع دی تھی امامہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا تھا اسے یقین وہ اب اپنی زندگی کی نئی مصروفیات میں سب کچھ بھول جانے والا تھا کچھ ایسے ہی نایا نے بھی سوچا تھا اسے بھی لگا تھا ایرک بدل جائے گا اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی میڈیکل کی تعلیم مشکل تھی پھر اب اس کی زندگی میں اور لوگ آ رہے تھے وہ ان کے خاندان کو اور اسے اگر بھول بھی جاتا تو اس کے لیے نارمل ہوتا ہلکی کھساک اور گلے کے گلے کے باوجود لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا ان سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا اور اس تعلق اور رابطے کے باوجود ان دونوں کے درمیان اعتراف کے اظہار کا کوئی کمزور لہجہ نہیں تھا لہجہ لمحہ نظر نہیں آیا تھا اس سے بار بار یہ احساس ہوتا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل تھی لیکن یہ جملہ اس نے کبھی اس کی زبان سے نہیں سنا تھا اور یہ شاید بہت اچھا ہی تھا تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں کچھ کم رہتی تکلیف بھی یہ عنایت سکندر کا خیال تھا اس کے لیے اب رشتے دیکھے جا رہے تھے ہم پلا لوگوں کو منتخب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں اسے اندازہ تھا اس کی ریزیڈنسی کے دوران اس کی منگنی شاید شادی ہو جائے گی اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے ان فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اس کا رشتہ طے پانے کا امکان تھا اور اس سب کے کچھ کے درمیان ایرک عبداللہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا وہ نہ وہ زندگی سے جاتا تھا نہ دل سے نہ دماغ سے اس دن بھی ان دونوں کے درمیان ایک چیٹنگ ایپ پر معمول کے میسیجز کا تبادلہ ہو رہا تھا وہ اسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتا رہا تھا اور اس نے جواباً بڑی روانی سے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کسی مسئلے کا ذکر کیا اور سینٹ کا بٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی اس کا ٹیکسٹ اب فون کی اسکرین پر نمودار ہو چکا تھا اور اس سے یقین تھا ایرک عبداللہ اتنا کند ذہین نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو نظر انداز کر کے گزر جاتا اس کے جملے کے بعد بہت دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا کیوں جیسے وہاں سے کچھ ساخت ہو گیا تھا پھر بلاخر ٹیکسٹ آیا جس کے اسے توقع تھی تم امریکہ میں ہو اس کا دل چاہا وہ لکھتے اسمارٹ فون نے اسپتال کا نام غلطی سے لکھ دیا تھا یا کوئی اور چھوٹ یا بہانہ تو وہ مان لیتا تھا وہ تو مان لیتا تھا سوال جواب اور بحث کب کرتا تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی بس دل چاہا تھا اسے ہاں کہہ دے اور اس نے یہی کیا تھا اس کے یس نے ایرک عبداللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا یہ عنایہ کا خیال تھا فون ہاتھ نے پکڑے اس کے اسکرین پر نظر جمائے وہ اس ہاں کے بعد کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی خوشی حیرت بے یقینی غصہ کسی بھی رد عمل کا وہ آن لائن تو وہاں سکوت تھا ایسا سکتا اور سکوت کے ایک لمحہ کے لیے عنایت کو ڈر لگا اس نے ہیلو لکھ کر اسے جیسے سکتے سے جنجوڑنے کی کوشش کی تھی تم نے مجھے بتایا نہیں دوسری طرف سے اس کی تحریر ابھری تھی اس بار خاموشی عنایت کی طرف چھائی تھی وہ ایک سو ایک بہانے بنا سکتی تھی لیکن ایک بھی بہانہ بنانا نہیں چاہتی تھی ان دونوں کے درمیان شاید اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب اس حساب گوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا تم مجھ سے ملنے کے لیے کہتے اور میں ملنا نہیں چاہتی تھی اس لیے دوسری طرف بہت لمبی خاموشی چھائی تھی اس بار اتنی ہی لمبی جتنا عنایت توقع کر رہی تھی آل رائٹ پھر اسکرین چمکی اور بجھ گئی وہ ایسا ہی کرتا تھا بحث کرتا ہی نہیں تھا غصہ دکھاتا ہی نہیں تھا جھگڑا اس کے بس کی بات نہیں تھی وہ اسی طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا ایک لمحہ کے لیے نائے کو غصہ ہے کہ وہ خام خواہ احساس ندامت لے کے بیٹھی تھی اچھا ہے صاف صاف کہہ دیا اور نہ ملنے سے اسے فرق کیا پڑتا تھا وہ ویسے بھی دو مختلف ریاستوں میں تھے ملنے کے لیے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا وہ سوچ رہی تھی ساتھ ہی اپنے آپ کو توجہات بھی دے رہی تھی میں پاکستان جا رہا ہوں کچھ دیر بعد ابھرنے والے اکرٹیکس نے اسے چونکایا آل رائٹ پھر اسکرین چمکی اور بھج گئی وہ ایسے ہی کرتا تھا بحث کرتا ہی نہیں تھا غصہ دکھاتا ہی نہیں تھا جھگڑا اس کے بس کی بات نہیں تھی وہ اسی طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا ایک لمحے کے لیے نایا کو غصہ ہے کہ وہ خام خواہ احساس ندامت کے لیے لے کے بیٹھی تھی اچھا صاف صاف دیا اور نہ ملنے سے اسے فرق پڑتا ہی کیا ہے وہ ویسے بھی دو مختلف ریاستوں میں تھے ملنے کے لیے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا وہ سوچ رہی تھی ساتھ ہی اپنے آپ کو توجہات بھی دے رہی تھی میں پاکستان جا رہا ہوں کچھ دیر بعد ابھرنے والے اگلے نے اسے چونکایا کب اس نے بے اختیار پوچھا سترہ کو جواب آیا کیوں اس نے اب وہ پوچھا جو پوچھنا چاہتی تھی جواب نہیں آیا اور کئی دنوں تک نہیں آیا اسفند کی موت کی اطلاع عائشہ عابدین کو دنیا دینا جبریل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی اس کے باوجود وہ اس بچے کی ماں سے ملنے آیا تھا اور عائشہ عابدین کو دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے وہ گنگ ہو گیا تھا کچھ ایسا ہی حال عائشہ عابدین کا تھا وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تھے اور ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے عربی شناخت جیسے ان کے حل کا کانٹا بن گئی تھی عائشہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ امریکہ کے بہترین اسپتال میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اس کے بچے کی جان جا سکتی تھی وہ خود ڈاکٹر تھی اسفند کی چوٹ کی نوعیت اور سنگینی کو جانتی تھی لیکن وہ خود جس اسپتال میں کام کر رہی تھی وہاں اس نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نوعیت کے آپریشنز کے بعد بھی مریضوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا تھا لیکن اس کا اپنا بیٹا ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکا تھا اس سوال کا جو جواب عائشہ عابدی نے ڈھونڈا تھا وہ ایک لمبے عرصے تک اسے بھوت بن کر چمٹا رہا تھا اس نے غم کو پہلی بار مجسم حالت میں دیکھا تھا اس حال اس شخص کی شکل میں جو اس اس کی متا حیات چھن جانے کی خبر سنانے آیا تھا اور یہ وہ شخص تھا جس کے سراب نے عائشہ عبدین کو اس عذاب میں ڈالا تھا جس میں وہ تھی ایک ڈاکٹر کی طرح جبریل اس سے گیا تھا کہ آپریشن کیوں ناکام ہوا اسفند کی حالت کیوں بگڑی کیوں نہیں سنبھل سکی اور ان تمام تفصیلات کو دہراتے سر چھٹکنے کے باوجود وہ ایک بت کی طرح گم سم اس کی بات سنتی رہی جیسے وہ اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اپنی بات کے جواب میں ایک مکمل خاموشی رکھنے کے باوجود جبریل اس سے ایک بار بھی پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا اسے وہ اس وقت نارمل نہیں لگ رہی تھی اور اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اس کی فیملی میں کسی اور سے بات کرنی چاہیے تھی اگر اب کر سکتا تھا تو اب کر لے عائشہ پتی نے اس کے کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا جبیل اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا اس کے سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس سے اگلا سوال کیسے کرے سوال ہونے کے باوجود خاندان نہیں تھا تو کہاں تھا وہ کیا سنگل پیرنٹ کے طور پر اسونت کی پرورش کر رہی تھی شوہر اگر نہیں بھی تھا تو کوئی خاندان کا اور فرد تو ہوتا اس کی ماں اور بہنیں وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا عائشہ نے یکدم اس سے کہا تھا آپ جائیں میں مینج کر لوں گی سب کچھ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی اس سے پتا تھا وہ سب کچھ کیا تھا اور جبریل کو بھی اندازہ تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی ایک روتی بلکتی ہوئی ماں کو تسلی دینا آسان کام تھا لیکن بظاہر ہوش و حواس میں نظر آتی ایک خاموش گمسم ماں کو تسلی دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ صرف چند منٹوں کے لیے اس بچے کی فیملی سے ملنے آیا تھا اور اب یہ ملاقات ختم کرنا اس کے لیے پہاڑ بن گیا تھا اسے زندگی میں پہلی بار کسی مریض کو مرتے نہیں دیکھا تھا لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھا تھا عائشہ بدین سے مل کر اس کا رنج کچھ اور پڑا تھا وہ اس آپریشن کو لیڈ نہیں کر رہا تھا نہ ہی وہ اسفند کی موت کا ذمہ دار تھا اس کے باوجود یہ احساس اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا کہ اس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے کچھ غلطی ہوئی تھی آپریشن کے فوراً بعد ڈاکٹر ویزل اور اس کی بات چیت نہیں ہو سکی تھی وہ عجیب اضطراب اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے سب کا اندازہ تھا وہ اس آخری آپریشن کی ناکامی سے اپسٹ ہوئے تھے صرف جبریل تھا جس کا خیال تھا وہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چکے تھے لیکن اب اس صورتحال کے درمیان وہ پھنسا کھڑا تھا ضمیر کے چبن اور انسانی ہمدردی لیکن اس سے بھی بڑھ کر شناسائی کا وہ پرانا تعلق جو اس کے اور عائشہ کے عابدین کے درمیان نکل آیا تھا کوئی دوست تھا یہاں آپ کا جبریل اب اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اسے اب تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے پہچانی ہے یا نہیں اور اسے اس صورتحال میں اپنا تعارف کروانا چاہیے یا نہیں نہیں عائشہ نے سر جھکائے سے دیکھے بغیر کہا وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گود میں رکھے ان پر نظر جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی جبریل اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اپنا ہاتھ اس کی کرسی کے ہتھے پر رکھتے ہوئے جبریل نے اسے کہا تھا وہ اسے رولانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اس وقت پھوٹ پھوٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے کی ضرورت تھی سکتے کہ وہ کیفیت غیر فطری تھی میں جبریل سکندر ہوں نسا کا کلاس فیلو اور دوست اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بچا سکیں وہ مدم آواز میں اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا عائشہ نے گردن موڑ کر بھی اس کو نہیں دیکھا تھا وہ اس وقت کسی کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو مجھے بتائے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں جبریل نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تھی یوں جیسے اس نے برف کو ہاتھ میں لیا تھا وہاں کا ٹیمپریچر بھی عائشہ عابدین کے وجود کی ٹھنڈک کو غائب کرنے میں ناکام ہو رہا تھا پلیز مجھے طرح چھوڑ دے میری وجہ سے اپنا وقت ضائع مت کریں آپ ڈاکٹر ہیں کسی کو آپ کی ضرورت ہوگی اس نے رک رک کر اس سے کہا تھا وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے بیچ دبا کر بیٹھ گئی تھی یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اسے تسلی دے کرسی کے کونے پر بیٹھی اپنے وجود کو جوتوں کے پنجوں پر ٹکائے وہ آگے پیچھے جھول رہی تھی یوں جیسے کسی گہری سوچ میں کسی ذہنی انتشار میں ہچکولے کھا رہی ہو وہ پہلی بار تھا جبریل نے عائشہ عابدین کو غور سے دیکھا تھا بے حد حیرانی کے عالم میں سیاہ جینز اور سیاہی جیکٹ میں ملبوز گردن کے گرد ایک گرے کلر کا مفلر لپیٹے اس کی ہم عمر وہ لڑکی اب اس کی ہم عمر نہیں لگ رہی تھی اس کے کندھوں سے نیچے تک لہراتے سیاہ چمکدار بالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے اس کی رنگت زر تھی اور آنکھیں سورخیوں جیسے وہ آدھی رونے والوں میں سے تھی یا پھر ساری ساری رات جاگنے والوں میں سے اس کے سر پر وہ حجاب بھی نہیں تھا جو سالوں پہلے اس کی پہچان تھا ڈاکٹر نورین الہی کے خاندان میں وہ حجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی اور بہت اچھی خاندانی اقدار رکھنے کے باوجود جبریل جانتا تھا کہ نسا اور اس کے خاندان کا رجحان مذہب کی طرف نہیں تھا صرف عائشہ عابدین تھی جو مذہبی رجحان اور بہت واضح طور پر ایسی پہچان بھی رکھتی تھی اور اس کی وجہ شاید اس کا پاکستان میں قیام پذیر ہونا تھا یہ جبریل کا اندازہ تھا عائشہ سے اس کی کبھی اتنی تفصیلی ملاقاتیں نہیں ہوئی کہ اسے اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ ہو پاتا وہ جس عمر میں اس سے ملا تھا وہ ٹین ایج تھی اور اس عمر میں اس سے بات کرتے بات بات پر مسکرانے اور بلش کرنے والی لڑکی عنایا اور ریسہ جیسی ہی لگی تھیں اور اس سمر میں بات پر مسکران بلش کرنے والی وہ لڑکی عنایا اور رئیسہ جیسی ہی لگی تھی اس نے اس سے زیادہ غور اس پر نہیں کیا تھا اس کے باوجود کہ وہ اس کے فیس بک پر موجود اور کبھی کبھار اس کی تصویروں کو لائک کرتی نظر آتی تھی پھر وہ غائب ہو گئی تھی اس نصاح سے پتا چلا کہ میڈیسن کی تعلیم کے دوران اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس وقت جبریل نے مبارک بات کا میسج اس کی وال پر لگانا چاہا تو اسے پتا چلا کہ وہ اب اس کے کانٹیکٹس میں نہیں تھی عائشہ بدین سے اس کا وہ پہلا تعارف بس یہیں تک ہی رہا تھا نسا اور وہ بہت جلدوں مختلف سٹیٹس کے ہاسپٹلز میں چلے گئے تھے ان کے درمیان ایک دوست اور کلاس فیلو کے طور پر موجود رشتہ بھی کچھ کمزور پڑنے لگا تھا نسا اب کہیں انگیج تھی اور جبریل اپنے پروفیشن نے حد مصروف اور اس حد تیز رفتار سے گزرنے والی زندگی میں عائشہ عابدین کسی سپیڈ بریکر کی طرح آئی تھی جبریل نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنا سیل فون نکال کر اس میں نسا کا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی چند لمحوں میں میں اس کا نمبر مل گیا تھا کیا نسا کو فون کر کے بلاؤں اس نے عائشہ سے کہا نہیں جبریل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا وہ عجیب تھی یا ہو گئی تھی جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا پھر یہ صدمہ تھا جس نے اسے یوں بحال کر دیا تھا جبریل کو لوگوں پر ترس آتا تھا ہمیشہ ہی ہمدردی کی اس کی گھٹی میں تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک مصروف ڈاکٹر تھا ایک ایک منٹ دیکھ کر چلنے والا استوا بیٹھے بیٹھے سوچا تھا وہ اسپتال کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ عائشہ بدین کی مدد کرے اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد سے رابطہ کر سکے وہ اٹھنے لگا تھا جب عائشہ نے جب اس نے عائشہ بدین کی آواز سنی تھی آپ کو پتا ہے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے وہ رک کر اسے دیکھنے لگا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی کیونکہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں اللہ نے مجھے سزا دی ہے احسن سار ٹھیک کہتا ہے جبریل اسے دیکھتا رہ گیا تھا عائشہ عابدین نے جیسے وہ بوجھ اتار کر اس کے سامنے پھینکنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے آزار بن گیا تھا احسن سات کون تھا جبریل نہیں جانتا تھا اور وہ اس کے بارے میں جو کہتا تھا جبریل اس کی وجہ سے بھی ناواقف تھا مگر اس کی زنجیر بن گئے تھے حشام نے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا مگ خالی کیا وہ اس سے کچھ فاصلے پر اشاروں کی زبان میں اپنے سامنے بیٹھی عورتوں اور بچوں سے مخاطب ہو کر انہیں صحت و صفائی کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیگ سے اس سے متعلقہ چیزیں نکال نکال کر دے رہی تھی صابن toothpaste toothbrush toothpick nail cutter روئی کے بنڈل شیمپو فرسٹ ایڈ اور اس میں موجود سامان وہ سب عام استعمال کی چیزیں تھیں جنہیں کسی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک میں بھی بیٹھ کر کسی کو ان کا استعمال سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن وہ لیکن وہ دادب داداب تھا کینیا کے بارڈر کے قریب U N H C R کے افریقہ میں بڑے کیمپوں سے ایک کیمپوں میں سے ایک جہاں افریقہ میں قحط اور خانہ جنگی سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اور ان دونوں کو وہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا داداب میں یہ ان کا پہلا وزٹ تھا لیکن وہ پچھلے چار سالوں میں U N H C R کے بہت سارے کیمپس میں جا چکے تھے افریقہ ایشیا لاطینی امریکہ یہ ان کی تفریح بھی تھی جنون بھی اور کام بھی لکڑی کی ایک خالی پیٹی کو الٹا کر الٹا کر بیٹھے ویسے ہی ایک دوسری پیٹی کو میز بنائیں اور اس پر چائے کے مگ رکھے اپنی چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے وہ شدید تھکن کے عالم میں بھی اسے دیکھتا رہا وہ مختلف جگہوں پر نئے آنے والے پناہ گزینوں کے ساتھ اس دن صبح سے ہونے والا ان کا اٹھائیسواں کیمپ تھا وہ گروپ کی شکل میں نکلے تھے اور اب دو دو کی ٹولیوں میں نئے لگے خیموں میں جا جا کر اندراج کرتے ہوئے صحت و صفائی کے حوالے سے سامان تقسیم کرتے پھر رہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی شام نے اپنا کام ختم کر لیا تھا گرم پانی کے فلاسک اور پشت پر لدے بیگ سے مگ اور چائے کا سامان نکال کر وہ اپنی ساتھی کے واپس آنے سے پہلے ہی چائے بنا کر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ ابھی بھی وہیں تھی اسی طرح اپنے کام میں اس نے اپنا مگ دوبارہ چائے سے بھرا وہ اس کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جا چکا تھا اور لوگ کوئی بھی ہوں زبان کوئی بھی ہو اس نے اپنی ساتھی کو کبھی کسی دقت کا شکار نہیں دیکھا تھا وہ اشاروں کی زبان کی ماہر تھی لیکن حشام جانتا تھا وہ اشاروں کے بغیر بھی کسی گنگے سے اس کے دل کا حال اگلوا لیتی ایک عجیب گرم جوشی تھی اس میں جو کسی کا بھی دم سوری کسی کا بھی دل موم کر کر کے رکھ دیتی اور وہ اب یہی رہی تھی ان گندے کمزور بیمار قحط زدہ تباہ حال لوگوں کے بیچ بیٹھی وہ پروفیشنل مہارت سے اپنا کام کرتے ہوئے اشاروں کی زبان اور ٹوٹی ہوئی مقامی زبان میں ان سے گپ شپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ عورتوں کے ساتھ مسکراہٹوں اور مانکوں کا تبادلہ وہ اپنے کام ختم کرنے کے قریب تھی اس کے پاس موجود سامان ختم ہو چکا تھا اور اس سامان سے خالی ہونے والا بیگ اس نے ایک پانچ سالہ بچے کو اڑانے والے انداز میں دیا تھا جو بار بار اس بیگ کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا تھا اور پھر حشام نے ایک چھوٹی بچی کو اس کے بالوں میں لگی ہوئی ایک خوبصورت ہیئر پن کو چھوتے دیکھا وہ زمین پر پڑے ایک لکڑی کے کریٹ پر بیٹھی تھی اور وہ بچی اس کے اکب میں جا کر اس کے تقریباً جوڑے والے انداز میں لپیٹے ہوئے بالوں کو چھیڑ رہی تھی اور پھر اس نے کو اتارنے کی کوشش کی حشام نے اس اس پہ پلٹ کر کر بچی کو اٹھا اپنی گود میں لیتے دیکھا اور پھر اس سے اپنے بالوں میں لگی ہوئی ہیئر پن اتار کر اس نے بچی کے کھنگریالے بالوں میں لگا دی اور اسے گود سے اتارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بالآخر حشام کی طرف متوجہ ہوئی جو تب تک چائے کا دوسرا مگ بھی ختم کرنے کے قریب تھا انہیں وہاں سے ابھی کافی دور چل کر جانا تھا جہاں سے انہیں U N H C R کی گاڑی مل جاتی جو انہیں اس جگہ لے جاتی جہاں پر ان تمام ورکرز کی رہائش تھی نے بلاخر اپنی طرف آتے اور اور دور سے دیکھا وہ دور سے مسکرائی اشام نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا تم ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو اس کے قریب آ کر لکڑی کے اوندے ہوئے کریٹ پر بیٹھے ہوئے اس نے جیسے حشام کو سراہا وہ واقعی اپنے زے میں لگائے ہوئے تمام کام بہت تیزی سے کرنے کا عادی تھا مند ہوں اس لیے اس نے جواباً مسکراتے ہوئے چائے کا وہ مگ اس کی طرف پڑھایا جس میں پڑی چائے کے ٹھنڈا ہونے پر اس نے اسے پھینک کر اس کے لیے ابھی دوبارہ چائے بنائی تھی اس سے بھی زیادہ اس کی ساتھی نے چائے کا مگ حشام سے لیتے ہوئے بے حد چتانے والے انداز میں کہا تم سے تو واقعی زیادہ اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا شام اب آہستہ آہستہ شام شام بس اب آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی پناہ گزینوں کا وہ ہجوم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے خیموں کی طرف جا رہا تھا وہ جانتے تھے آج انہیں جو کچھ ملنا تھا مل چکا تھا ایک کچی پگڈنڈی نماز سڑک کے کنارے سبزے میں لکڑی کے کریٹ الٹائے چائے کے گھون بھرتے ہوئے وہ دونوں اپنی ٹانگیں سیدھی کیے جیسے اپنی تھکن اتار رہے تھے تمہارے لیے کچھ ہے حشام نے چائے کا آخری گونٹ لے کر مگ رکھتے ہوئے جیب سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھایا رئیسہ نے اس انگوٹھی کو بہت تعجب کے عالم میں دیکھا تھا جو حشام نے اس کے سامنے بڑھائی تھی ایک بہت خوبصورت سب زمرد زمردی ڈبیا میں دھری آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ایک ہیرے کی انگوٹھی اسے سر اٹھا کر حشام کو دیکھا وہ کچھ دیر کے لیے جیسے چائے پینا بھول گئی جو وہ مگ میں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی یہ کہاں سے ملی داداب کے اس برانے میں سنگوٹھی کو دیکھ کر جو خیال کسی کو آنا چاہیے تھا وہی رئیسہ کو بھی آیا تھا کیا مطلب کہاں سے ملی حشام بری طرح بتکا میں نے خریدی ہے اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہاں سے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی نیروبی سے حشام نے جواباً کہا پھر مجھے کیوں دے رہے ہو اس نے چائے پینا دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا سوال کرنے کے باوجود وہ نروس ہوئی تھی اسے احساس ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں کرنا کر رہا ہوں حشام نے ایک بار پھر اس انگوٹھی کو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا رئیسہ نے ایک نظر اسے دیکھا ایک نظر اس انگوٹھی کو پھر گردن گھما کر اس پورے علاقے کو وہ خاردار جھاڑیوں اور پناہ گزینوں کے بیچوں بیچ اسے ایک ڈائمنڈ رنگ پیش کرتے ہوئے پرپوز کر رہا تھا کسی بھی لڑکی کے لیے ایک رومانٹک لمحہ تھا اور اس کے لیے بھی ہوتا اگر اسے یکدم ہنسی آنا شروع نہ ہو گئی ہوتی چائے کا مگ لکڑی کے ایک کریٹ پر رکھتے ہوئے بے اختیار کہکا لگاتے ہوئے بے حال ہونے لگی تھی حشام بری طرح نادم ہوا اور اس نے ڈبیا بند کر دی یہ اس طرح ہنستا کا کیا مطلب ہوا اس نے رئیسہ سے پوچھا وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکی تھی ہم یہاں ریلیف کے کام کے لیے آئے ہیں اس نے حشام کو یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا تم کچھ اور کیسے سوچ سکتے ہو کیوں نہیں سوچ سکتا حشام نے بحث والے انداز میں کہا ہمیشہ سوچتا رہا ہوں اور بس میرا دل چاہا میں تمہیں پرپوز کر دوں تو کر دیا ریسا نے چائے کا مگ دوبارہ مجھ سے لگا لیا وہ اب سنجیدہ تھی حشام ڈبیا ہاتھ پکڑے چپ چاپ اسے چائے پیتا دیکھتا رہا پھر اس نے کہا تم کچھ نہیں کہو گی میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ٹو بی ویری آنےسٹ اس نے بلاخر چائے کا مگ رکھ دیا وہ اب اپنے پیک بیگ کو کھول کر ایک ریڈ ایک ریڈیو نکال رہی تھی یہ جیسے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش تھی کیوں تم پسند نہیں کرتی مجھے حشام کو بھی حشام بھی یکدم دم سنجیدہ ہوا کرتی ہوں تمہیں کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا لیکن شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے میں خود نہیں کر سکتی تمہیں میری فیملی کی رضامندی مجھے پرپوز کرنے سے پہلے لینی ہوگی ریڈیو فریکوینسی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے حشام کی طرف دیکھے بغیر اس سے بہت سنجیدگی سے کہا تھا ٹھیک ہے حشام نے بھی اختیار اطمینان کا سانس لیا میں ان سے بات کر لوں گا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ریسہ اس سے کہہ نہیں سکی کہ اس کی قومیت اس کی فیملی کے لیے قابل اعتراض ہو سکتی تھی وہ ایرک اور عنایت کے معاملے میں امامہ کی رائے سے بہت اچھی طرح واقف تھی وہ اپنے تمام بچوں کی شادیاں پاکستانیوں سے کرانا چاہتے تھے چاہتی تھی تم یہ رنگ اپنے پاس رکھ لو میں تمہاری فیملی سے بات کر لوں تب تم اسے پہن سکتی ہو شام نے وہ ڈبیا اس بار اس کی طرف بڑھائی رئیسہ نے اپنے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا وہ اپنے کھٹنے پر رکھے ریڈیو کے ساتھ مصروف تھی یا کم از کم یہی ظاہر کر رہی تھی اس کا فائدہ نہیں اگر میں نے رنگ لے لی اور میری فیملی نے انکار کر دیا تو اس نے ہلکی آواز میں خبریں سنتے ہوئے کہا حشام نے بے یقینی سے اسے دیکھا تمہاری فیملی انکار کیسے کر سکتی ہے وہ پہلی بار کچھ بے چین ہوا تھا ہمیں ہر امکان سامنے رکھنا چاہیے رئیسہ نے مدم آواز میں جیسے اسے سمجھایا وہ انکار کر دیں گے تو حشام نے پوچھا تو بس رئیسہ نے کہا یعنی بس ختم حشام کو جیسے یقین نہیں آیا تم یہ کیسے ہونے دو گی میرے لیے تمہاری کوئی فیلنگز نہیں ہے حشام کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی فیلنگز ہے تمہارے لیے لیکن وہ میری اپنی فیملی کے لیے فیلنگز سے بہت کم ہے کم از کم ابھی کیا تم اپنی فیملی کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہو رئیسہ نے بہت سنجیدگی سے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں کم از کم تم سے شادی تو اس نے جواباً کہا تھا ریسا کو جیسے جواب کی توقع نہیں تھی ریڈیو کو چھیڑتے ہوئے اس نے مدم آواز میں کہا ویسے یہ جو رنگ میں ڈائمنڈ ہے یہ نکلی ہے حشام بری طرح چونکا وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی اس نے بے اختیار ہاتھیں پکڑی ڈبیا کھولی اور اس میں سے انگوٹھی نکال کر اسے آنکھوں کے پاس لے جاتے ہوئے بولا تمہیں کیسے پتا چلا ٹھیک ہے میں نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے میری ممی کے پاس بہت سارے ڈائمنڈز ہیں میں ڈائمنڈ پہن سکتی ہوں پہچان سکتی ہوں رئیسہ نے اسی انداز میں کہا وہ ویکنڈ پر نیروبی گئے تھے اور جولری کے مارکیٹ میں پھرتے ہوئے ایک دکان پر رئیسہ کوئی انگوٹھی اچھی لگی تھی جو حشام نے اسے بتائے بغیر خرید لی تھی اسے اس انگوٹھی کے ساتھ پرپوز کرنا چاہتا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا میں نے تو ڈائمنڈ کی رنگ کے طور پر بہت مہنگا خریدا ہے اسے حشام حیران ہونے سے زیادہ شرمندہ ہوا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تم اسے خریدنا چاہتے ہو مجھے تو بس اچھی لگی تھی اور جولر کہہ رہا تھا ڈائمنڈ ہے تو میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی یہ بتا کر کہ یہ ڈائمنڈ نہیں ہے ریسا نے اس سے کہا حشام نے کچھ مایوسی کے عالم میں اس رنگ کو ڈبیا میں رکھ کر ڈبیا بند کر دی رئیسہ نے اس کے تاثرات دیکھے اور ہاتھ بڑھا کر تسلی دینے والے انداز میں اس سے وہ ڈبیا لی تمہارا بڑا نقصان ہو گیا اسے جیسے حشام کو تسلی دی نہیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ میں ایک نقلی ڈائمنڈ کے ساتھ تمہیں پرپوز کر رہا تھا ریسا نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا پریشان متھوں میں اسے رکھ لیتی ہوں اگر میری فیملی مان گئی تو میں یہی رنگ پہن لوں گی وہ بے اختیار ہنس پڑا وہ انگوٹھی جو وہ محبت میں لینے پر تیار نہیں تھی وہ ہمدردی میں لے رہی تھی وہ واقعی فلاحی کارکن تھی ہنس کیوں رہے ہو وہ حیران ہوئی خوش ہوں اس لیے ہشیام نے جواباً کہا مجھے پتھروں میں ڈائمنڈ کی پہچان ہونا ہو انسانوں میں ہے اور میں نے ایک نقلی ڈائمنڈ ایک اصلی ڈائمنڈ کو دیا تھا کم از کم مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں حشام نے اتنے سال کے ساتھ میں اسے پہلی بار شرم سے سرخ ہوتے دیکھا وہاں خاموشی تھی ہوا کی سرسراہٹ اترتی شام اور اس میں ریڈیو پر چلنے والا نیوز بلٹن جس میں بحرین میں ایک تیارے کے کریش ہونے کی خبر جا رہی تھی گاڑی پوچھ میں آ کر رکی اور اندر سے ماما بڑی تیز رفتاری سے باہر نکلی تھی گاڑی تب تک رک چکی تھی اور اس کی اگلی سیٹ سے ایرک اتر رہا تھا پہلی نظر میں ماما اسے پہچان نہیں سکی وہ واقعی بدل گیا تھا لمبا تھا وہ پہلے بھی تھا لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلا پتلا نہیں رہا تھا اس کے ہاتھوں میں دو گلاب کی کلیوں اور چند سب شاخوں کا ایک چھوٹا سا بکے تھا ہمیشہ کی طرح امامہ کو یاد تھا وہ بچپن میں بھی اسے اسی طرح ایک پھول اور دو پتوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا جب بھی اس سے کسی خاص موقع پر ملنے آتا تو اور بعض دفعہ وہ پورا گلدستہ اس کے گھر کے لان سے ہی بنایا گیا ہوتا تھا ایرک سے سلام کے بعد گلے ملنے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا پھر جھیم کر خود ہی ٹھٹکا شاید اسے کوئی خیال آ گیا تھا اماما نے آگے بڑھ کر تھپکنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھیلائے تھے پھیلایا تھا مطلب میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی تم بڑے ہو گئے ہو بہت بدل بھی گئے ہو اس نے ایرک سے کہا وہ مسکرایا لیکن آپ نہیں بدلی آپ ویسی ہی ہیں وہ ہنس پڑی تھی سننے میں اچھا لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلا حالانکہ سب کچھ بدل گیا تھا میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں وہ ہنس رہی تھی بڑھاپے کی ڈیفینیشن برجستگی سے کہا وہ پھر ہنس پڑی یہ آپ کے لیے ایرک نے اسے وہ چھوٹا سا گلدستہ تھمایا تھا تمہاری عادتیں نہیں بدلی لیکن پھول بدل گیا ہے امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کیونکہ ملک بدل گیا ہے اس نے برجستہ کہا ہاں یہ بھی ٹھیک کہا تم نے سامان کہاں ہے تمہارا امامہ کو ایک دم خیال آیا وہ گاڑی سے اس گلدستے اور ایک چھوٹے بیگ کے علاوہ خالی ہاتھ اترا تھا ہوٹل میں میں وہی رہوں گا بس آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی اس لیے آیا ہوں ایرک نے اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا پہلے تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور یہیں رہتے تھے اب کسی اور کے پاس آئے ہو کیا امامہ کو لگا تھا وہ شاید پاکستان اپنے کسی پیشہ ورانہ کام سے آیا تھا نہیں کسی اور کے پاس تو نہیں آیا لیکن بس مجھے لگا اس بار کسی ہوٹل میں رک کر بھی دیکھنا چاہیے وہ بات گول کر گیا تھا وہ لنچ کا وقت تھا اور اس نے صبح جب فون پر اس سے ملاقات کے لیے بات کی تھی تو امامہ نے دوپہر کے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا ایرک کو جو چیزیں پسند تھیں اس نے بنوائی تھیں اور ایرک نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا کھانے کے دوران گپ شپ میں ایرک اور اس کے درمیان ہر ایک کے بارے میں بات ہوئی تھی سوائے کے ایرک نے اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور امامہ نے بات نوٹس کی تھی حوصلہ افزا تھی یہ بات سوائے لیکن پتہ نہیں کیوں اسے غیر معمولی لگی تھی اور اس کی چھٹی حص نے اسے جو سگنل دیا تھا وہ ٹھیک تھا کھانے کے بعد چائے کا آخری گھنٹ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایرک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا امام بھی چائے پی رہی تھی وہ بری طرح ٹھٹکی تھی یہ کیا ہے آپ دیکھ لیں اس نے امامہ سے کہا پلک چھپکتے اس خوبصورت لفافے کو کھولنے سے بھی پہلے اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی وہ اس ایک لمحہ سے بچنا چاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا لفافے کے اندر ایک خوبصورت کاغذ پر بہت خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا ہوا تھا جس کا سے خدشہ اچھا تھا وہ عنایہ کے لیے اس کی طرف سے ایک رسمی پرپوزل تھا اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا اور اس آفر کے ساتھ کہ وہ اس پرپوزل کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کرنے پر تیار ہے امامہ کی نظریں کچھ دیر اس کاغذ پر جمی رہیں اور ایرک کی اس پر پھر امامہ نے اس کاغذ کو اس لفافے میں واپس ڈال کر اسے میز پر رکھ دیا تھا ایرک سے ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا تک مشکل ہو گیا تھا اس نے دیکھا وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغاز اسی نے نے کر دیا تھا آپ کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا میں پڑھ لے کر کچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں اور تب تک میں عنایا سے بھی اس موضوع پر کبھی بات نہ کروں دیکھیں میں نے آپ کی دونوں شرائط پوری کی ہیں اس نے کہا اور اس کے دونوں جملوں نے امامہ کے جواب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا میں جانتا ہوں مسز سلار آپ کے لیے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں لیکن میں آپ کو یقین میں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک برا انتخاب ثابت نہیں ہوں گا ایرک نے جیسس کی مشکل بھامتے ہوئے خود ہی اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اچھا لڑکا تھا برا ہوتا تو اسے برا والا کہنا کتنا آسان ہوتا امامہ نے دل میں سوچا وہ اپنی طرف سے انکار کی ہر وجہ ختم کر آیا تھا مسلمان بھی ہو گیا تھا ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا خاندانی اعتبار سے بھی اچھا تھا امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پھر بھی اسے انکار کیا کہہ کر کرے یہ کہہ کر کہ اسے خوف و خدشات تھے اس کے نو مسلم ہونے کے علاوہ حوالے سے یا یہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے عنایت کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اس سے اپنے کلچر سے واقف ہو جو اس کے اپنے کلچر سے واقف ہو اس کے ذہن میں اس وقت جوابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی بخش ہوتا لیکن اس کے باوجود اسے ایک جواب تو ایرک کو دینا ہی تھا تم بہت اچھے ہو ایرک امامہ نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا عبداللہ اس نے امامہ کو بیچ میں ٹوک کر جیسے اس کی تصحیح کی وہ ایک لہجہ کے لیے خاموش ہوئی پھر اس نے جیسے بڑی مشکل سے اس سے کہا عبداللہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو اور میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن عنایت کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے میں نہیں جانتی عنایت تمہارے پرپوزل کے حوالے سے کیا سوچتی ہے اس کی پسند ناپسند بے حد اہم ہے وہ جملہ ادا کرتے ہوئے بھی ماما کو احساس ہو رہا تھا وہ ایک بے تکی بات کر رہی تھی اگر بات انعائے کی پسند ناپسند کی تھی تو پھر رشتہ پکا تھا ایرک کے لیے اس کی پسندیدگی بہت واضح تھی میں نے عنایت سے پہلے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں یہ بات جب بھی کروں گا آپ سے ہی کروں گا اس نے ماما کی بات کاٹ کر جیسے اسے یاد دہانی کرائی تھی میں سلار سے بات کروں گی تم دو ہفتے پہلے آ جاتے تو ان سے تمہاری ملاقات ہو جاتی وہ یہی دن ماما نے جواباً کہا تھا فوراً ہاں کہہ دینے سے ہی بہتر تھا وہ جہاں بھی ہوں گے میں ان سے ملنے جا سکتا ہوں میں جانتا ہوں وہ بڑے مصروف ہیں لیکن پھر بھی ایرک نے اس سے کہا آپ کو تو میرے پرپوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا وہ ایک دم خوش ہوا تھا اور اس کے چہرے سے جھلکنے والی خوشی اور اطمینان نے جیسے امامہ کو احساس جرم میں مبتلا کر دیا تھا میں نے تمہیں بتایا عبداللہ تم بہت اچھے ہو لیکن میری خواہش ہے کہ عنایہ کی شادی جس سے بھی ہو صرف نام کا مسلمان نہ ہو نیک ہو دیندار دیندار ہو سمجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہو امامہ نے اس سے کہنا شروع کیا وہ بہت سنجیدہ تھی وہ اس کی بات بہت غور سے سن رہا تھا مرد کو دین کا پتہ نہ ہو تو عورت کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہوتی ہے ہم لوگ لبرل مسلمان ہیں لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں اور نہ ہی ایسے ہونا چاہتے ہیں نہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں مجھے مجھے تمہیں نہیں پتا تم کتنے بعمل اور اسلام کے بارے میں تمہارے نظریات کتنے واضح ہیں لیکن انایا بہت مذہبی ہے میں نہیں چاہتی اس کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ مذہبی اعتقادات اور ان پر عمل کا ہونا یا نہ ہونا ہو وہ کہتی جا رہی تھی تمہیں شاید پتا نہ ہو لیکن میں بھی نو مسلم تھی اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات اختیار کی تھی میں نے فیملی گھر سب چھوڑا تھا بڑے مسائل کا سامنا کیا تھا یہ آسان نہیں تھا اس کی آواز بھر آ گئی تھی وہ رکی اپنی آنکھیں پہنچتے ہوئے وہ ہنسی یوں جیسے اپنے آنسوں کو چھپانا چاہتی ہو یہ آسان کام نہیں تھا اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا لیکن سالار نے بہت آسان کر دیا میرے لیے وہ بعمل مسلمان ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے باپ جیسا مسلمانی چاہتی ہوں زندگی میں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے اتنی لمبی جدوجہد کے بعد میں اپنی اگلی نسل پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں چاہتی تم مسلمان تو ہو لیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچسپی نہ ہو کیونکہ تمہارا مسلمان ہونے کی وجہ ایک لڑکی سے شادی ہے شادی ہو جائے گی تو تمہاری دلچسپی دین میں ختم ہو جائے گی کچھ عرصہ بعد شاید تمہیں یہ بھی یاد نہ رہے کہ تم مسلمان ہو حرام اور حلال کے درمیان جو دیوار ہم اٹھا کر رکھتے ہیں تمہارے لیے وہ اٹھانا ضروری نہ ہو محبت بہت دیر پا چلنے والی شے نہیں ہے اگر دو انسانوں کے بیچ عادات اعتقادات اور خیالات کی خلیج ہو تو ایرک نے اس گفتگو کے درمیان اسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا تم کسی ویسٹرن لڑکی سے شادی کر لو تو تمہاری بہت اچھی نبھے گی وہ اب اسے جیسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ مسکرایا کوئی اچھی مسلمان لڑکی جو وہیں سے ہو وہ جو بھی ہوگی آپ کی بیٹی تو نہیں ہوگی مسز سالار اس بار اس نے اس لمبی گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کو ٹوکا امامہ خاموش ہو گئی آپ نے اچھا کیا یہ سب کچھ کہا مجھ سے جو بھی آپ کے خدشات ہے میں اب انہیں دیکھ سکتا ہوں اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں نو سال ہو گئے ہیں مجھے عبداللہ بنے لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت پہلے سے تھا تب سے جب آپ لوگوں کے خاندان سے ملنا شروع ہوا تھا وہ بہت سوچ سوچ کر ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا میں بہت زیادہ بامل اور باقی دار مسلمان نہیں ہوں آپ کے بیٹوں جیسا تو بالکل بھی نہیں ہوں لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہوں نو سال میں میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا اور بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے مجھے پتا ہے آپ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتی تھیں پھر آپ طائب ہو کر مسلمان ہوئی مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایا لیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لیے آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدردی رکھیں گی آپ کی طرح میں بھی اگلی نسل کو اچھا انسان اور مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں صرف مسلمان نہیں اس لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک اچھی دیندار عورت ہی ایک اچھے گھرانے کی بنیاد رکھتی ہے یہ بھی دین ہی یہ بھی دین نے ہی بتایا مجھے امامہ اس کی باتیں سن رہی تھی عبداللہ اس کے انکار کو بہت مشکل کرتا جا رہا تھا وہ جو بھی اس سے کہہ رہا تھا وہ لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا تھا مجھے عنایہ بہت اچھی لگتی ہے محبت کرتا ہوں اس سے لیکن شادی کا فیصلہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کیا نہ ہی مذہب کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے میری زندگی میں آپ اور آپ کی فیملی کا ایک بہت پوزیٹیو رول ہے رہا ہے میں آپ لوگوں کے مذہب کے سے بعد میں متاثر ہوا تھا آپ لوگوں کی انسانیت اور مہربانی سے پہلے متاثر ہوا تھا اور میری زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں مجھے آپ لوگوں کا حسن سلوک یاد ہے ایک ایک چیز آپ کہیں تو میں دہرا سکتا ہوں میں اس مذہب کے حسار میں آ گیا تھا جو ایسے خوبصورت انسان بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا میں اس وقت بہت چھوٹا تھا آپ لوگوں کے لیے جو محسوس کرتا تھا اسے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا اب اتنے سالوں بعد مجھے موقع ملا ہے تو میں بتا رہا ہوں وہ رکا سر بہت دیر خاموش رہا آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت برا انسان بنتا پاپا کی موت کے بعد میں ویسا ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی ڈوب جاتی تو ڈوب جاتی میں اس وقت بہت دعا کیا کرتا تھا کہ مسٹر سکندر کو کچھ نہ ہو ہو ان کا ٹریٹمنٹ صحیح جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ کے گھر میں وہ تکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزر گزر رہی رہی ہے تھی وہ چپ ہو گیا تھا ماما بھی بول نہیں سکی پانی دونوں کی آنکھوں میں تھا اور درد بھی اور دونوں یہ دونوں چیزیں چھپانے کی کوشش میں تھے میں پاکستان صرف آپ سے بات کرنے اور یہ سب بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے وہ بہت عزت اور حیا والی ہے اور میں نے اتنے سالوں میں اس کے لیے محبت کا جذبہ رکھنے کے باوجود ان حدود کا احترام کیا جو آپ نے اس کے لیے طے کی ہیں اور جسے اس نے کبھی نہیں توڑا عبداللہ نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس لفافے کے اوپر رکھتی جو اس نے میز پر رکھا تھا اس خوبصورت لفافے کے اوپر ایک خوبصورت سرخ ڈبیا میں عنایت سکندر کا نصیب تھا جو اتنا ہی خوبصورت تھا نمانکھوں کے ساتھ امامہ اس ڈبیا پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی اس کی مرضی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جو بھی ہوتا تھا وہ بہترین ہوتا تھا